نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا غم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا رہے پردے میں اب نہ وہ پردہ نشین کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے آئے وہ ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تیرے رخ کے خیال میں کون سے دن اٹھا مجھ پہ نہ روز جزا تیری زلف کے دھیان میں کون سی شب میرے سر پہ ہجوم میں بلا نہ رہا ہمیں ساگر بادہ کے دینے میں اب کرے دیر جو ساقی تو ہائے غضب کہ یہ عہد نشاط یہ دور طرب نہ رہے گا جہاں میں صدا نہ رہا اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں یہ لاکھ فرے فسوں نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا لگے یوں تو ہزاروں ہی تیرے ستم کے تڑپتے رہے پڑے خاک پہ ہم والے نازو کی رشمہ کی تیغ دو دم لگی ایسی کے تسمہ لگا نہ رہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا